مزید شکر یہ کہ انسان بھی بنایا ایمان بھی دیا اور سب سے بڑھ کر بات ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اور ایک ایک امتی امتی کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہلاتا ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ ہو کہ اس کے مقابلے میں ہماری اپنی بیویاں ہمارے اپنے بچے ہمارے اپنے رشتہ دار ہمارے اپنے ماں باپ ہماری اپنی مال و دولت ہمارا اپنا کاروبار و تجارت ہماری تمام مرغوب چیزیں ایک طرف ہو اور دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب سے غالب ہو جائے اسی کا نام ہے کامل درجے کا ایمان والا یہی وجہ ہے کہ جب مائگریشن کا وقت آیا تھا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی تھی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ کی علی مجمعین میں سے کہ فوراں تیار ہو گئے اور ہجرت کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے لیکن ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جنہوں نے کہا ہجرت کرنا بہت مشکل ہے میں اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا میری بیوی کو میں پیچھے نہیں چھوڑ سکتا میرے ماں باپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا اور اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و امان اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترغونها احب الیکم من اللہ و رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آگے فرمایا وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ میرے نبی ذرا کہہ دو ان لوگوں کو کہ تمہیں تمہارا باپ زیادہ پسند ہے تمہیں تمہاری اولاد زیادہ پسند ہے تمہیں تمہارے بھائی زیادہ پسند ہے تمہیں تمہاری بیویاں زیادہ پسند ہے تمہیں تمہارا خاندان زیادہ پسند ہے تمہیں تمہارا مال پسند ہے تمہیں تمہارے جائداد پسند ہے تمہیں تمہاری حویلیاں پسند ہے تمہیں دنیا کی چیزیں پسند ہے تو اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کا اللہ اور نبی کے مقابلے میں دوسری چیزوں کی محبت زیادہ ہے تو اللہ کے عذاب آنے کے امکانات ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور بتلا دیا گیا کہ نہیں ایمان والو تمہارا ایمان ایسا بناؤ اتنا مضبوط بناؤ کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اولاد کے مقابلے میں اپنی بیوی کے مقابلے میں اور اپنے گھر والوں کے مقابلے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جو میری اپنی محبت ہے جتنی محبت میں اپنے آپ سے کرتا ہوں وہ زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں یعنی آپ سے زیادہ میں اپنی ذات کو زیادہ چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری محبت کم ہے تمہاری محبت میں کمی ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لئے پھر غور کرنے لگے اور پھر غور کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا حال یہ ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر الان یا عمر ہاں عمر اب تمہاری محبت کامل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی سکھلایا تھا اور یہی شریعت کا مقصد ہے کہ ہماری ساری محبت ایک طرف ہو لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو اور یہ شانتی صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ علیہ مجمعین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ اتنی محبت کرتے تھے جان مانگی جان دے دی اولاد کا وقت آیا تو اولاد کو قربان کر دیا اپنی خواہشات کو قربان کیا اپنے ارمان کو قربان کیا ان کا ظاہر ان کا باطل ان کی مرغوبات ان کے ارمان یہ سب کچھ وہ قربان کر دیتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی محبت میں ایسے محبت کرنے والے تھے جان دے دی دی جان اللہ ہی کا حق تھا اس بنا پر وہ دے دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان اللہ ہی کے لیے تو دی ہے اور یہ جان اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے لہذا اسے ہم قربان کر کے بھی کہتے ہیں حق یہ ہے کہ اب تک ہم سے حق ادا نہ ہوا یہ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کا مزاج ہے دیکھو اسلام کی پہلی لڑائی ہونے والی ہے بدر کی لڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ دشمن نکل چکے ہیں اور یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہونے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وہ چھوٹی سی جماعت کو بلایا اور بلا کر عرض کیا کہ اے میرے صحابہ دشمن لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو کر نکل چکے ہیں اسلام کی پہلی لڑائی لڑنی ہے اس میں ہماری جانوں کو مال کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے بتاؤ میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے کیا تم میرا ساتھ دو گے کیا اس لڑائی کے لیے تم تیار ہو میں جانتا ہوں تم نہتے اور کمزور ہو تمہارے پاس سب کچھ نہیں ہے تمہاری تعداد بھی کم ہے لیکن بتاؤ کیا تم تیار ہو ابھی تو یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم مل گیا ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجر حضرت مقداد کھڑے ہوئے وہ بھی مہاجر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے ہم اس کے لئے بالکل تیار ہے ہم بالکل اچھی طریقے سے راضی ہے اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حکم دے دیا ہے اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے حضرت مقداد نے کہا ہم لوگ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو کہا کہ چلو مجھے ہیلپ کرو ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تو بنو اسرائیل نے یہ جواب دیا جس کو قرآن نقل کرتا ہے اِرْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ بنو اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ لڑائی کر کرنی ہے دشمن سے جاؤ تم جاؤ اور ہاں کون کہتا ہے تمہارا خدا کہتا ہے تمہارے خدا کو بھی لے کر جاؤ تم بھی جاؤ تمہارا خدا بھی جائے تم دونوں مل کر لڑو ہم لوگ تو یہی بیٹھے رہیں گے نعوذ باللہ یہ جملہ بنو اسرائیل نے وقت کے نبی کو کہا تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ویسا نہیں کہیں گے جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں وَلَكِن نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ خَلْفِكَ ہم تو آپ کے ساتھ میں لڑائی کریں گے ہم آپ کے آگے آ جائیں گے آپ کے پیچھے آ جائیں گے آپ کی کی دائیں طرف آ جائیں گے آپ کی بائیں طرف آ جائیں گے ہر طریقے سے آپ کے ساتھ میں رہیں گے اور ہم مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں فرمایا کہ جب مقداد نے یہ جملے کہے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا حضور کا چہرہ مارے خوشی کے چمک رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کی طرف دیکھا کیونکہ اب تک وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا تھا جیسے انصاریوں پر نظر کی ہے ایک صحابی حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ انصاری انساری صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انصاریوں کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں حکم دے دیا ہم آپ کے لیے تیار ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جتنی دولت ہے جتنا پیسہ ہے ہم لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جتنا پسند آئے لے لینا جتنا نہ پسند آئے واپس کر دینا اور جتنا زیادہ لوگے اتنا ہمارے دل کو زیادہ خوشی ہوگی اور حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لڑائی کے لیے چلنا ہے ارے اللہ کے نبی اگر آپ یہ کہہ دو گے یہ سامنے دریا ہے کود پڑا اس میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے آپ کے اشارے پر تو ہم دریا میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پھر یہ چھوٹا سا تین سو تیرہ کا لشکر لیکن ایسے صحابہ تھے اور ایسے جذبات ان کے تھے یہ چھوٹا سا لشکر اسی رمضان کے مہینے میں سیونٹین توف رمضان کو بدر کے میدان میں دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا ایک ہزار کا لشکر ہے جو ویپنز اور ہر قسم کے ہتھیار لے کر آیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حق و باطل کی لڑائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے ان کافروں کے دات کھٹے کر دیئے گئے اور اللہ کی ایسی مدد آئی ہے ایسی مدد آئی ہے کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے آجیز ہے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین پر اللہ کی مدد آئی اور مدد اس لئے آئی کہ ایمان کامل تھا اور ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو جائے یہ بدر کا موقع ادھر احد کا موقع ہے ایک صحابی حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرتے کرتے اتنے جوش میں ہیں احد کے میدان میں کہ بالکل دشمنوں کے اندر چلے گئے اور لڑ رہے مار رہے اور اچانک انہوں نے پیچھے دیکھا پیچھے دیکھا تو ایک رومرز پھیل چکے تھے افواہ پھیل چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے احد میں ایسا ہوا کہ ایسی افواہ پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے یہ جب پیچھے مڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں مسلمانوں میں تو افرا تفری ہے اور مسلمان پریشان ہے اس نے کہ ہر ایک کو یہ صدمہ ہے انہوں نے پوچھا ہو کیا رہا ہے جواب یہ ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں حضور کو شہید کر دیا گیا ہے یہ جملہ سننا تھا حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کہا کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تو انس تو دنیا میں جھی کر کیا کرے گا جب تیرے نبی نہیں رہے پھر تو اس زمین پر کیا کرے گا بس اسی جذبے میں شیر کی طرح دھارتے ہوئے اندر چلے گئے دشمن سے مقابلہ کرنے لگے لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور باب سیر نے لکھا ہے کہ دسوے احد میں جب شہیدوں کو جمع کیا گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر تیر اور تلوار اور نیزوں کے اسی زخم موجود تھے زخم ان کی باڈی پر ہے اور کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے پوری باڈی ایسی زخمی ہو گئی تھی چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا بالآخر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی اور اس بہن نے آ کر ان کی انگلی کے ذریعے سے انہیں پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی انس ہے ایسی قربانیاں صحابہ نے دی ہے یہی احد کا موقع ہے جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اس پورے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا تھا اور مسلمانوں پر بڑے سخت حالات اس وحد میں آئے تھے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحد میں موجود ہے اور کافروں نے آپ کو سراؤنڈ کر لیا گھیر لیا کافروں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رائٹ اور لیفٹ میں دیکھا صرف نو صحابہ تھے باقی سارے کفار بالکل گھیرے ہوئے ہیں اور وہ تیر چلانے اور اٹیک کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا آپ نے ان صحابہ کو للکار کر کہا اے میرے صحابہ ہے کوئی جو اس دشمنوں کا مقابلہ کرے حضور ایک کونے کی طرف چلے گئے یہ نو صحابہ آگے آگئے اور ایک انصاری صحابی نو میں سے سات انصاری ہے دو مہاجر ہے پہلے انصاری صحابی گئے اتنا بڑا لشکر ہے اور سب کے ہاتھ میں تیر اور کبھی کمال ہے ایسا اٹک کیا ہے وہ انساری صحابی شہید ہو گئے دوسرے گئے وہ بھی شہید ہو گئے تیسرے گئے وہ بھی شہید ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ساتو انساری صحابی ختم ہو گئے اور یہ دشمن پوری طریقے سے اٹک کر رہے ہیں دو صحابی بچ گئے حضرت سعید ابن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے تیر حضور کے پاس تھے حضور نے اپنے تیر نکالے حضرت سعد کو دیئے اور کہا ارمی یا سعد ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے تیر چلانا شروع کر دے حضرت سعد ابن وقاس فرماتے ہیں میں کھڑے ہو گیا میرے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے انہیں پوری طرح کور کر لیا سامنے دشمن آ رہے ہیں میں ڈیفینڈ بھی کرنا ہو اور تیر بھی برسانا ہو حضرت سعید فرماتے ہیں حضور مجھے تیر پر تیر دیتے گئے میں مارتا گیا پھینکتا گیا یہاں تک کہ لڑائی میں تین کمانے میری ٹوٹ گئی ہے لیکن میں دشمن کا مقابلہ کرتا رہا اور ایک ہی فکر میں تھا کہ میری باڈی چھلنی ہو جائے لیکن میرے نبی کو آنچ نہ آئے حضرت سعید ابن ابی وقاس فرماتے ہیں کہ جب دشمن کے تیر آتے تھے میں ڈیفنس کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے پیچھے کھڑے ہیں حضور نے اپنا چہرہ نکالا دیکھنے کے لیے کہ دشمن کیا کر رہا ہے حضرت سعید نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر پر قربان ہو جائے آپ اپنا چہرہ باہر نہ نکالو اللہ نہ کرے کہیں آپ کو کچھ زخم پہنچ گیا تو یہ ساتھ اسے برداشت نہیں کر پائے گا ایسے ایسے مقابلے ہوئے یہ احد کی لڑائی تو ایک ایسی لڑائی تھی کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے ادھر یہ ہوا اس کے بعد ایک جگہ احد میں ایسا بھی ہوا یہ احد میں ایک ایسا عجیب معاملہ تھا کبھی دشمن یہاں سے آ رہے یہاں کھنڈا ہوا تو وہاں سے شروع ہو گئے حضرت صاحب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ معاملہ نمٹا تھا اور اس طرف گئے تو پھر ایک دشمن آ گئے گیا سامنے اس لئے کہ مسلمان ایسے بکھر گئے تھے اور منتظر ہو گئے تھے کہ ایک جگہ پر جمعیت نہیں ہو پا رہی تھی ایک دشمن سامنے آ گیا اس کے پاس بھی تیر ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے ان کی نظر پڑ گئی جیسے ہی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آئے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور قربان جاوی صحابی پر دشمن سامنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے اور سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ تیر میرے نبی تک پہنچنے نہیں دوں گا لیکن اس وقت خیال آتا ہے اب وہ تو جانا تو کیسے کھڑا ہے تیرا چہرہ دشمن کی طرف ہے اور تو نے پیٹ سرکار مدینہ کی طرف کر دی میدان جنگ میں سوچ رہے کہ پیٹ تیری سرکار کی طرف ہے یہ تو سرکار کے ادب کے خلاف ہے حضرت ابو دجانہ اسی وقت مڑتے ہیں ہیں ہیں دشمن کی کی طرف طرف کر کر دیتے دیتے چہرہ نبی میرے بھائیوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ کہ اگر کسی کو کھڑا کیا جائے اور اس کو کہا جائے تو یا دیکھنا مت اور پیٹ پر اس کو اگر مارا جائے اس مارنے کے پہلے اس کی کیا کیفیت ہوگی جسے پتا ہو کہ ابھی مجھے مارا جائے گا ابھی میری پیٹ پر گولی لگے گی ابھی مجھے تیر مارا جائے گا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤ حضور کے چہرے سے اپنا چہرہ ملا دیا کہ سرکار اپنی کمر آپ کی سامنے نہیں رکھ سکتا پیچھے سے تیر برستے گئے ابو دجانہ تیر پر تیر کھاتے گئے نبی کو بچا لیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا احد کا یہ مرچہ اسی طریقے سے بڑھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کونر میں اور یہاں پر ایک اور صحابی آ کر کھڑے ہو گئے حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ نے اور یہ جو دشمن حملہ کر رہا تھا یہ ذرا اونچائی پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گراؤنڈ لیول پر ہے اور حضرت قطادہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے وہ وہاں سے پھینکتا تھا تیر بالکل حضور کے چہرے کی طرف آ رہا تھا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کھڑے ہو گئے اور اس طریقے سے کھڑے ہوئے کہ دشمن سامنے سے تیر برسا رہا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی تیر میرے نبی کے چہرے پر نہ لگ جائے روایت میں ہے اسی وقت میں دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور ایسا تیر آیا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیفینڈ کر رہے تھے لیکن اتنا تیزی سے آیا کہ سیدھا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں میں چلا گیا تیر آنکھ میں گیا اور آنکھ کا پورا ڈیلا ان کے ہاتھ میں آ گیا جو پورا ہی بول ان کا تھا آگ کا دیلا ان کے ہاتھ میں آ گیا اور بلیڈنگ ہو رہی ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اس طرح پکڑ کر اور ایک ہاتھ میں اپنے آئی بول کو لے کر آنکھوں میں آسو خون بہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے ہاتھ میں اپنی آنکھیں ہیں اللہ کے نبی یہ دیکھو میری آنکھ نکل گئے مجھے میری آنکھ لگا دو اللہ کے نبی میری آنکھ نکل گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قطادہ بتاؤ آج تمہیں کیا چاہیے کیا تم یہ چاہتے ہو تم صبر کرو گے اور جنت میں جاؤ گے یا تمہاری آنکھ تمہیں واپس چاہیے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو دونوں چاہیے حضرت قطادہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو دونوں چاہیے اور پھر فرمایا اس تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں میری بیوی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ آنکھ چلی جائے اور میری بیوی کی محبت کم ہو جائے اس لئے اللہ کے نبی میری آنکھیں بھی مجھے مل جائے اور جنت بھی مجھے نصیب ہو جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئی بول کو اس آنکھ کے دلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اسے ان کی آنکھ کی جگہ پر ڈالا اور حضور نے فرمایا اے میرے پروردگار تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت میں قطادہ کی آنکھ نکل گئی ہے اللہ تو قطادہ کی آنکھ میں پھر سے روشنی دے دے اسے خوبصورت بنا دے پہلے سے زیادہ اچھی بنا دے اور بہتر بنا دے یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور کہا اللہم اللہ جمالا جمالا اللہم اللہ جمالا اے اللہ تو کو خوبصورت بنا دے یہ جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئی بول کو اس آنکھ کے ڈیلے کو حضرت کے حلقے میں ڈال دیا حضرت قطادہ کا بیان ہے خدا کی قسم میری یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی خوبصورت دکھائی دیتی اور خدا کی قسم جتنا پہلے دیکھتا تھا اس سے زیادہ تیز نظر ہو گیا اور اس سے زیادہ میری آنکھوں کو روشنی مل گئی میری آنکھیں بالکل صحیح سالم ہو گئی تو میرے بھائیو یہ تھی محبت یہ گزوہ احد کے کچھ میں نے آپ کو الگ الگ جو منظر پیش آئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور ایک ایک صحابی کی قربانی دیکھی ہے کس طرح اپنی جانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے اسی بنا پر عروہ بن مسعود سقافی جو بعد میں چل کر ایمان لے آئے جب حدیبیہ کا موقع ہوا تو یہ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بات چیت کرنے کے لیے آئے سلح حدیبیہ کا موقع ہے اور یہ عروہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے تھے تو اگریمنٹ ہو رہا تھا اور آپ کو آپ جانتے ہیں کہ اتنا دب کر مسلمانوں نے یہ اگریمنٹ کیا ہے اور بالکل دبے ہوئے تھے اور اروا اس کا ایڈوانٹیج لے رہا تھا وہ جب بات کرتا تھا بات کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی دیر سے حضور کی داڑھی پکڑ لیتا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی داڑھی پکڑ لیتا پھر چھوڑ دیتا پھر بات کرتے کرتے داڑھی پکڑ لیتا ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار دیکھا دو بار دیکھا اور پھر بے قرار ہو گئے اور کہا کہ عروہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھ میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرے ناپاک میرے نبی کی مبارک داری پر لگے اس بنا پر اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا ورنہ خدا کی قسم تیرے ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا اور تجھے میں ختم کر دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی برحال یہی عروا جو ایک زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھے بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان دے دیا لیکن دشمنی کی حالت میں جب یہ حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے اور واپس گئے عروا تو سارے قریشیوں کو جمع کیا اور عروا کا یہ بیان آج بھی تاریخ میں موجود ہے عروہ نے سارے قریشیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو بھی دیکھ کر آ رہا ہوں اور اس کا یہ بیان تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے جتنے صحابہ ہے ہر اس کوشش میں میں میں کہ اسے اسے پورا کر کر دو دو پہلے یہ مسابقہ کرتے ہیں اور اس کام کو انجام دینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے یہ دیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں جب ان کے منہ سے لعاب مبارک نکلتا ہے وہ لعاب مبارک کبھی بھی زمین پر نہیں پڑتا کبھی اس صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے کبھی اس صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ نبی کا لعاب مبارک گرے وہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور ادھر کی طرح اپنے چہرے پر مل دیتے ہیں وہ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھے وہ وضو کر رہے تھے ان کی باڈی پر پانی لگتا تھا وہ پانی اس سے پہلے کے زمین پر گرے وہ صاحب اپنے ہاتھوں میں لے کر پوری باڈی پر مل دیتے تھے عروہ کہتا ہے میں تو قیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں میں کسرا کے دربار میں بھی گیا ہو روم و ایران کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہو میں نجاشی کے دربار میں گیا ہو لیکن خدا کی قسم ایسی محبت ایسی عظمت ایسے جلوے میں نے کسی بھی بادشاہ کے یہاں پر نہیں دیکھے جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھا ہے اور عروا نے کہہ دیا میں تو اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ دنیا کے سارے بادشاہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں ہے محمد عربی تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے کوٹ کوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی اتنا پیار کرتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائیوں ان ایگزامپلز کے بعد آئیے پیغام سنیے اللہ یہ فرماتے ہیں جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی اے لوگوں اگر تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کے نبی فرما رہے قرآن کہہ رہا ہے کہ کہو میرے اپنے امتیوں سے ان کن تم تحبون اللہ کہ لوگوں اگر تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کرنا کسے کہتے ہیں کیا اس طریقے سے کونے میں بیٹھ کر میں چلا کر کہو ہاں میں عاشق رسول ہو ہاں میں فدائے رسول ہو ہاں میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ محبت کی سائن نہیں ہے محبت کی سائن قرآن ڈسائڈ کرتا ہے کہ محبت کرنے والا کسے کہا جاتا ہے فرمایا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اے لوگو آؤ میرے نبی کی اتباع کرو میرے نبی کے طریقے پر چلو اور اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرو گے اطاعت رسول کو پیدا کرو گے اللہ نے جواب دیا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو محبت اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہو جسے ہم فالو کرنے والے بن جائے ہمارے زندگی کا ہر عمل ایسا ہو کہ جس میں ہماری پہلی نظر یہ پڑے کہ یہ عمل میرے نبی کیسا کرتے تھے یہ کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انجام دیا محبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہو جائے ہمارا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرح ہو جائے ہمارے سر کے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی طرح ہو جائے جیسے جیسے ہمارے نبی نے کیا اس طریقے کو اختیار کرنا اسی کا نام سچی محبت ہے اگر ہمارے نبی نبی نے فرما دیا کہ ایمان والو تمہارے لیے یہ اصول ہے کہ تمہاری پیجامہ تمہارے بینٹس تمہاری جینس وغیرہ تخنے کے اوپر ہونی چاہیے انکل کے اوپر ہونی چاہیے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس بات پر عمل کرنا یہ ہمارا فریضہ بن جاتا ہے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ تمہارے چہرے پر وہ داڑھی ہونی چاہیے جو تمہارے نبی کے چہرے پر تھی جو نبیوں کے چہرے پر تھی جو اولیاء کے چہرے پر تھی تھی محبت اس کا نام ہے ہم اس کی طرف اقدام کر لیں اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ تمہارے سر کے بال اس طرح ہو کہ سب کے سب برابر ہو یہ شک بیک انسائیڈ اور یہ وہ طریقے ہیں جو غیروں کے طریقے ہیں ہمارے نبی نے جب صاف طور پر منع کیا ہو پھر بھی ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو بتاؤ کل میدان محشر میں اس نبی کو ہم کیا جواب دیں گے کل وہی نبی میدان محشر میں کھڑے رہ کر اگر ہم سے یہ پوچھ لیں ہم تو ترس رہے ہوں گے آج اللہ کے نبی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے آج حضور کا دیدار نصیب ہو جائے آج اللہ کے نبی مجھے اپنے گلے سے لگا لے آج اللہ کے نبی مجھے آپ ایک پلا دے ہر بندہ یہ تمنا کرنا ہوگا ہر امتی کی نظر اللہ کے نبی پر ہوگی اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں یہ پوچھ لیا کہ اے میرے امتی بتا میرے طریقے میں ایسی کون سی کمی تھی کہ جسے تو رات دن ٹھکرا دیتا تھا ہے ہمارے پاس جواب دے پائیں گے ہم اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب جس نبی کا حال یہ ہے کہ جن نبی کی راتیں اس طرح گزرا کرتے تھے کہ امتی امتی زبان سے نکلا کرتا تھا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں قریب میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دے میری عائشہ کے اگلے پچھلے چھپے ہوئے ظاہری سارے گناہوں کو معاف کر دے حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نبی کی زبان سے یہ دعا نکلی ہے تو میں مسکرانے لگی میں ہسنے لگی مجھے بہت ہسی آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے بہت ہس رہی ہو بہت مسکرا رہی ہو حضرت عائشہ نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری مغفرت کی دعا کر دی آپ نے میرے لیے اتنی پیاری دعا کر دی یہ خوشی کا موقع ہے اس بنا پر میں ہس رہی ہو ادھر حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا جملہ فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو عائشہ خدا کی قسم کھا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 یہ اللہ بہت بڑے گنہگار ہے مولا بہت بڑے خطاکار ہے اللہ پوری زندگی کا فرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناکھون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے مولا ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے جس نبی نے ہمارے لئے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے مولا آج ہم نے اس نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا مولا سوائے زبانی محبت کے ہماری محبت نہیں ہے اے اللہ ہم نے اس دین کے لئے کچھ نہیں کیا ہاں تیری نافرمانی کرتے گئے تجھے ناراض کرتے گئے نبی کے طریقے کو ٹھکراتے گئے اللہ ہر قسم کی ہم نے گناہ ہیں لیکن اللہ آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتے ہیں اللہ معاف معاف فرما فرما فرما دے دے دے اللہ اللہ مولا رحم اے اگر آج معافی نہیں ہوگی تو بولا کب ہوگی آج تو تیرے پاس بہت سارے بہانے ہیں اللہ یہ جمعہ کا دن ہے اور مولا جمعہ کے دن مغرب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا اس کے بعد یہ رمضان کا دن ہے اور مولا رمضان کی جمعہ ہے ہے اور مولا رمضان کی جمعہ میں ہم روزے کی حالت میں ہیں بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں افطاری کا وقت بھی قریب ہے اللہ اتنے سارے بہانے آج جمع ہو چکے ہیں ہمیں معاف کرنے کے لیے اللہ تو تو ایک بہانے پر معاف کر دیتا ہے آج تو کئی بہانے جمع ہو چکے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا راضی ہو جا اللہ آج تو ہمیں محروم نہ کر دینا اللہ preparar نصیب نہیں ہوگا کہ مولا جو آج خالی لوٹ جائے مولا اس کی اس سے بڑھ کر کس کی پھٹی قسمت ہو سکتی ہے کہ جسے آج بھی بخشش نہ ملے اے ہمارے مولا ہمیں ماں فرما دے اللہ بچہ جب اپنی ماں کے سامنے روتا ہے گر گرانے لگتا ہے اس ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے وہ بھی سینے سے لگا لیتی ہے اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگ رہے ہیں اللہ ماں فرما دے اللہ راضی ہو جا اے اللہ جب بچہ گا گندا ہو جاتا ہے ماں اسے دیکھتی ہے فوراً اس کے کپڑے بدل دیتی ہے اسے صاف کر کے اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے مولا آج ہم بھی آئے ہیں گناہوں میں گندے ہو کر آئے ہیں تیرے سامنے آ کر کھڑے ہیں اللہ اس گناہ کی گندگی کو صاف فرما دے اللہ صاف فرما دے اور نیکیوں کا لباس پہنا دے نیکیوں کا صاف لباس پہنا دے اور ہم سب سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ بھیک مانگتے مولا راضی ہو جا اللہ ہم جانتے ہم نے بہت گناہ کی ہے اس لائق نہیں کہ ہاتھ اٹھا سکے اس لائق نہیں کہ تجھے سوال کر سکے لیکن اللہ تو بتا ہم جائے تو جائے کہاں مولا تیرے سوا کوئی گربی تو نہیں ہے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا تو نہیں ہے مولا تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اللہ محب فرما دے اللہ راضی ہو جا مولا راضی ہو جا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے اے اللہ جس نبی نے ہمارے لئے اتنی تکلیفیں اٹھائی جو راتوں کو سوتے نہیں تھے پوری زندگی جنہوں نے ہمارے لئے قربان کر دی اے اللہ آج ہم نے اس نبی کو روزے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا اللہ جب ہمارے عامال تیرے نبی کے پاس پوچھتے ہوں گے اور جب انہیں پتا چلتا ہوگا کہ میرے یہ امتی میری سنت کو ٹھکرا رہے ہیں میرے یہ امتی میری سنت کا مزاق اڑا رہے ہیں اے اللہ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ تیرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اے اللہ ہمیں بہت فرما دے نبی کو ہم سے راضی کر لے تیرے محبوب کو ہم سے راضی کر لے اللہ ہمیں تو وہ دن بتا دے میدان محشر قائم ہو ایک ایک کا نام پکارا جا رہا نہ ہو جب ہمارا نام پکارا جائے اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ کھول کر ہمیں اپنے سینے سے لگا لے اللہ کے نبی ہمیں اپنے سینے سے لگا لے اور اللہ کے نبی بڑے پیار سے ہمارے منہ میں آبے کوسر ڈال دے اللہ یہ دن ہم سب کو دکھا دے مولا یہ دن ہم سب کو دکھا دے حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ہے ایسا بھی وقت آئے گا جب لوگوں کا نام پکارا جا رہا ہوگا تو مولا ایک مسلمان کا نام پکارا جائے گا اللہ کے نبی چاہیں گے فرشتے کہہ دیں گے اللہ کے نبی اس نے تو آپ کے دین کو بہت رسوا کیا ہے اس نے تو بہت غلط کام کیا ہے اللہ کے نبی کہہ دیں گے سوہ کر سوہ کر نکل جا یہاں سے نکل جا یہاں سے اللہ ہمیں ایسا دن نہ بتا اللہ ہمیں ایسا دن نہ بتا مولا تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت نصیب فرما دے حضور کی شفاعت نصیب فرما دے حضور کے طریقے پر چلنے والا بنا دے مولا تیرے میرے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے حضرت فاطمہ کا بیان ہے کہ میرے اپا جان میرے دروازے پر آئے میرے اپا جان میرے دروازے پر آئے اور اپا جان نے کہا کہ بیٹی آج تیرے اپا نے کھانا نہیں کھایا ہے اگر تیرے گھر میں کچھ انتظام ہے تو بیٹی اپنے اپا کو بلا لے تیرے اپا تیرے گھر پر آ جائیں گے حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا اپا جان تین دن سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے اپا بھی بھوکے ہیں بیٹی بھی بھوکی ہے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی کو گلے لگ کر فرمایا اے میری بیٹی صبر کر لے بیٹی صبر کر لے اللہ تیرے میرے صبر کی برکت سے میری امت کو معاف کر دے گا میری امت کو معاف کر دے گا اللہ وہ نبی اس لیے بھوکے رہتے تھے کہ تیری رحمت اس کی امت پر آ جائے اللہ اس سے بڑھ کر ہم سے بڑا کون دگا باز ہوگا کہ ایسے کرنے والے نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے اس جرم عظیم کو محف فرما دے اللہ محف فرما دے اللہ راضی ہو جا مولا یہ بہت مقبول گھڑی ہے اللہ اسی گھڑی بار بار نصیب نہیں ہوتی ہے اللہ آج محروم نہ کرنا اللہ آج ہم سب فرما دے اللہ آج راضی ہو جا اللہ آج مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے تندرستی نصیب فرما دے اور اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے اللہ تو ہمیں کلمہ دے دینا اللہ کلمہ دے دینا اللہ کلمہ بلا دینا مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے بلا لینا ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی حالت میں ہم تیرے پاس آ جائے اور مولا پھر اس کلمے کی بنیاد پر مغفرت کر دینا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم فتبالینا یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربکا رب العزتی عمد